کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے ہر طرف چھایا وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی یہ آج کیا ہے زمان بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ آج کا ہے کہ شادی ہے عرش کیوں جمع کیوں چوا کیا چار اس مہینے کی گیا کیا تو اس مہینے اس مہینے کی ماہ ربی پل اول آیا رب کی رحمت ساتھ ملایا وقت مبارک رات سہانی صبح کا تڑکا ہے نورانی پیر کا دن تاریخ ہے بارہ فرش پہ چمکا عرش کا تارا آج کی رات برات رچی ہے آج کی رات برات کے گھر دھوم مچی ہے وارا کیا بات اس مہینے کی وارا کیا بات اس مہینے کی کا تو مشدہ سونا آئے گئے اونی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے رسول انہی کا تو مشدہ سنانے آئے گئے اونی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے گئے اس مہینے کی جو اٹھا دل کے ماغ نور آیا واہ کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی چمک سے اپنی جہاں جگمگ حق سے اپنی یہ کچے بسانے آئے گئے چمک سے اپنی جگہ جگمگانے آئے گئے ماں حق سے اپنی یہ کچے بسانے آئے گئے نصیب فیض سے غنچے کھلانے آئے گئے نصیب فیض سے غنچے کھلانے آئے گئے کرم کی اپنی پہاڑیں دکھانے آئے گئے اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جھو مٹھا دل کے مانگ نور آیا وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب ملا دن جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ملا بی در روا کیا با ت اس مہینے کی واہ کیا با ت اس مہینے جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شبے پیلا داگا کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تکیے شہرا صبح شب ولادت ہے عرش تکیے شہرا صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے داہ ب اس مہینے مہی وارا یا بات اس مہینے کی وارا کیا بات اس مہینے کی صحابے رحمت باری ہے بار بھی کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیں تو جان سے پیاری ہے باروی تاری ادو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاری ہمیشہ تو نے غلاموں کے تاریخ کیا بات اس مہینے کی وا کیا بات اس مہینے اس مہینے کی مبارک ہو وہ شپ پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شپ پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے کہ سلطان جہاں محتاج پر آنے والا ہے تی زمانہ جس کے در پر بھی کم مانگیں گے سادی نے زمانہ جس کے در پر بھیگ مانگیں گے فقیروں کو مبارک متفن منگانے والا ہے وعدہ کیا بات اس مہینے کی وعدہ کیا بات اس مہینے کی بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنا کا نور دل لختے جگر آیا مبارک آمنا کا نور دل لختے جگر آیا ربی اے پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہو کہ تیری باروی تاریخ وہ جانے قمر آیا واغا کیا بات اس مہینے کی واغا کیا بات اس مہینے کی مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی مومنوں وقت ادب ہے آ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 عرب ہے آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے سنایا سوالہ تلا وعدہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے معمور ہے آج دیکھو ہر کوئی مسرور ہے رب تالا کا ہر ایک مشکور ہے رب اکبر کی عطا سے مل گیا رب اکبر کی عطا سے مل گیا زندگی میں پھر ربی نور گئے وہاں کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا گھر آمنا کے سعید ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و غم خار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و غم خار آ گیا برسی گھٹا سراپا جب میرا سردار آ گیا وہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جھوم اٹھا دیا کے آیا واہ کیا بات اس مہینے اس مہینے کی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد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 سرکار سے ظلمت ہوئی کب گئے کیا زمین کیا آسمان ہر سمت چھایا نور ہے واگا کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی نہ کیوں جھومے کے سر آج جھوم کے سر کر آئے کہ کی آئی کے مختار آئے خدا کہ خدائی کے مختار لائے کیوں بار بھی پہ ہمیں پیار آئے کیا اے اسی روز سر کر آئے گیا اے اسی روز سر کر آئے وہ آئے عالم کے مختار آئے لو آ جائے امت کے غم فر آئے لو آ جائے امت کے غم فر آئے مسرت سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں مسلط سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں سے ہم کیوں نہ دھوم میں بچائیں ہمارے شہن شاہ سردار آئے ہمارے شہن شاہ سردار آئے مسرت سے ہم کیوں نہ دھوم میں مچا مسلت ہاں کو دھو میں مچائے ہمارے شہن شاہ سردار آئے ہمارے شہن شاہ سردار آئے مسلم وا کا با اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی مہین کیا بات اس مہینے کی مبارک تجھے ام ہو مبارک مبارک تجھے ام مبارک تیرے گھر شہن شاہ ابرار آئے تیرے گھر شہن شاہ ابرار آئے مبارک علی ماں تجھے بھی مبارک تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے مبارک تمہیں ہم کے مارو مبارک مبارک تمہیں ہم کے مارو مبارک مداوائے غم بن کے غم پار آئے مداوائے غم بن کے غم پار آئے نہ کیوں آج جشن ولادت منائے دتمنا جو آج جشن ولادت منائے نظر رب نظر رحمت کے آئے نظر کی رحمت کے آسر آئے اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے کی کرو گھر گھر چراغا سبز پرچما لہراؤ کرو گھر گھر چراغا سبز پرچما لہراؤ مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بر آنے والا ہے مچاؤ مرحبا کی دھوم دل بر آنے والا ہے جانے والا ہے وہاں کیا بات اس مہینے کی وہاں واگا کیا بات اس مہینے کی حبیب کبریا اہل و سلم مرحبا مصطفیٰ او اہل و سلم مرحبا خلق کے حاجت روا اہل و سلم مرحبا اے میرے مشکل کشا اہل و سلم مرحبا اے میرے مشکل کشا اہل و سلم مرحبا بل والا اللہ وسل مرحبا وہ کیا بات اس مہینے کی وہ کیا بات اس مہینے مصطفیٰ جھوم کر سارے پکارو مرحبا یا مس مصطفیٰ چوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ چوم کر لب کے دو یارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو بے قرارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو ہے فرقت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو پھل پت کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کیوں دو رنجو ہم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ کہہ دو رنجو ہم کے مارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ آؤ ہمت اب نہ ہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو دل فگارو مرحبا یا مصطفیٰ اے یتیموں بے سہارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو مصطفیٰ وا کیا بات اس مہینے کی واگا کیا بات اس مہینے کی کہہ دو تم بھی چاندتا پنچھیوں کی اڑتی ڈارو مرحبا یا مصطفیٰ بول ٹھو اے شیر خارو مرحبا یا مصطفیٰ ماہ پارو گل کا مرحبا یا مصطفیٰ کیوں نہیں کہتے رو مرحبا یا مصطفیٰ کہ بھی تو نہ اب مرغا مرحبا یا مصطفیٰ اس مہینے کیا بات اس مہینے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ چلتے چلتے ہی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ اے پیادو اور سوارو مرحبا یا مصطفیٰ سب پکارو چوب دارو مرحبا یا مصطفیٰ اے جہاں کے تاج دارو مرحبا یا مصطفیٰ تم بھی کہہ دو شاخ مرحبا یا مصطفیٰ اے پہاڑوں کی قطاروں مرحبا یا مصطفیٰ پکارو مرحبا یا مصطفیٰ واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی جب اٹھا دے کہ ماہ نور آیا واہ کیا بات اس مہینے اس مہینے کی وا کیا بات اس مہینے ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہ مدینہ مدینہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ کیا بات اس مہینے کی کیا بات اس مہینے کی چار سو رحمتوں کی کیا چھما چھم بارش چار سو ہے رحمتوں کی کیا چھما چھم بارش آئے لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ لمحات مسرت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا مرحبا کی گونج ڈالو سب پکارو مرحبا جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر اہل محبت مرحبا یا مصطفیٰ آج گھر گھر روشنی گے سبز پر چم گئے بلند آج گھر گھر روشنی گے سبز پر چم گئے بلند جھومتے گئے اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ واہ کیا بات اس مہینے کی واہ کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے کی جھوٹا دے کے ماں نورا جھوٹا دے کے ماں نورا وہاں کیا بات اس مہینے کیا بات اس مہینے کی وہاں کیا بات اس مہینے